ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون كنتم تعملون اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا سچے ہو تو بتلاؤ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے والوں کی طرف لوٹ سکیں گے سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کے یکا ایک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا تمہیں نہیں بدلا دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے سامعین بنائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے منکرین قیامت کا مطالبہ کافر چونکہ قیامت کے آنے کے قائل نہ تھے اس لیے وہ نبیوں سے اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پھر قیامت کو لاتے کیوں نہیں اچھا یہ تو بتاؤ کہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اس کے آنے کے لیے ہمیں کچھ سامان نہیں کرنے پڑیں گے صرف ایک مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا دنیا کے لوگ روز مرہ کی طرح اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے وہیں لوگ ادھر ادھر گرنے پڑنے شروع ہو جائیں گے اس آسمانی تیز و تند آواز سے سب کے سب محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے اس چیخ کے بعد کسی کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ کسی سے کچھ کہہ سن سکے کوئی وصیت و نصیحت کر سکے اور نہ پھر انہیں اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کی طاقت رہے گی اس آیت کے متعلق بہت سے آثار اور حدیثیں مذکور ہیں جن کو ہم دوسری جگہ وارد کر چکے ہیں اس پہلے نفخے کے بعد دوسرا نفقہ ہوگا جس سے سب کے سب مر جائیں گے کل جہان فنا ہو جائے گا بجوز اس ہمیشگی والے اللہ تعالیٰ کے جس کو فنا نہیں اس کے بعد پھر جی اٹھنے کا نفخہ ہوگا دوسرا سور پھونکنے کا وقت ان آیتوں میں دوسرے نفقے کا ذکر ہو رہا ہے جس سے مردے اپنی اپنی قبروں سے جی اٹھیں گے ینسلون کا مزدر نسلان سے ہے اور اس کے معنی تیز چلنے کے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر تریالیس میں فرمایا یوم یخرجون من اخروج سراعا الجدیت یعنی جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس تیزی سے چلیں گے کہ گویا وہ کسی نشان کی طرف لپکے کے جا رہے ہیں چونکہ دنیا میں انہیں قبروں سے جی اٹھنے کا ہمیشہ انکار رہا تھا اس لیے آج یہ حالت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے افسوس ہمارے سونے کی جگہ یعنی قبر سے ہمیں کس نے اٹھایا اس سے قبر کے عذاب کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ جس حول و شدت کو جس تکلیف و مصیبت کو یہ اب دیکھیں گے اس کی بنسبت تو قبر کے عذاب بے حد خفیف ہی تھے گویا کہ وہ وہاں آرام میں تھے بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے فی الواقع انہیں نیند آ جائے گی قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نفقے اور اس دوسرے نفقے کے درمیان یہ سو جائیں گے اس لیے اب اٹھ کر یوں کہیں گے اس کا جواب ایماندار لوگ دیں گے کہ اسی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول فرمایا کرتے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتے یہ جواب دیں گے دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ مؤمن بھی کہیں اور فرشتے بھی کہیں واللہ اللہ عالم الرحمٰن بھی زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کل قول کافروں کا ہی ہے لیکن صحیح بات وہ ہے جسے ہم نے پہلے نقل کیا جیسے کہ سورہ صافات میں ہے کہ یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر یہ جزا کا دن ہے یہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے تھے اور سورہ روم کی آیت نمبر پچپن میں فرمایا مساح کہ جس دن قیامت برپا ہوگی گنہ گار قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں اسی طرح وہ حق سے ہمیشہ پھرے رہے اس وقت با ایمان اور علماء فرمائیں گے تم اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق قیامت کے دن تک رہے یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم محض بے علم ہو تم تو اسے انہونی مانتے تھے حالانکہ وہ ہم پر بالکل سہل ہے ایک آواز کی دیر ہے کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے موجود ہو جائے گی جیسے اور آیت میں ہے کہ ڈانٹ کے ساتھ ہی سب میدان میں جمع ہو جائیں گے اور آیت میں فرمایا امر قیامت تو مثل آگ جھپکنے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اور جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آت نمبر باون میں فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائیں گے اور تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کو جواب دو گے اور یقین کر لو گے کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے ہو الغرض حکم کے ساتھ ہی سب حاضر سامنے موجود اس دن کسی کا کوئی عمل مارا نہ جائے گا ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا ہی بدلا دیا جائے گا نیکوں کو ان کی نیکیوں کا سلا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا